This conference is being recorded. کتاب و سننا کہ وہ مسائل ہیں جو کہ کتاب و سنت نے کتنی زیادہ اس کی تفصیل نہیں کی اور فلسفیوں نے جو اپنی کتابیں بھر دی تھیں ان مسائل کے متعلق کتاب و سنت جس کو لوگوں نے حاصل کیا اس میں علماء کا اختلاف ہوا تفصیلات میں مختلف فی تفصیل و تفصیل الاتفاق الاصل کہ اصل جو کتاب و سنت تھی اس پہ لوگوں نے اتفاق کیا اور اس اتفاق کے بعد جب تفصیلات کی بحث آئی تو اختلاف ہوا کمتفق اس بات یہ جیسے کہ لوگوں نے اتفاق کیا اس بات پہ کہ اللہ تعالی کے لیے سما اور بصر یہ دونوں صفات ثابت ہیں ثم اب جب اس کی تفصیل آئی کہ اللہ کی سما اور بسر سننا اور دیکھنا کیا ہے تو امت میں اختلاف پیدا ہوا اس کی تشریحات میں فقال قوم اور ایک گروہ نے یہ کہا کہ ہما صفاتان للعلم بالمسموعات والمبصرات کہ اللہ تعالی کی دونوں صفات سننا بھی اور دیکھنا بھی اصل میں یہ علم کی طرف لوٹتی ہیں کہ تمام وہ چیزیں جو سنے جانے کے قابل ہیں اور تمام وہ چیزیں جو دیکھے جانے کے قابل ہیں وہ ہے یہ بات کہ اللہ کو یہ صفتیں حاصل ہیں وکالا آخرون اور کچھ لوگ ایسے ہوئے جنہوں نے کہا کہ ہما صفاتان اعلیٰ حدت کی ہما کہ یہ دو صفات ایسی ہیں جو الگ الگ ہیں تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ سما اور بسر کمتفق اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ ان اللہ اللہ تعالی تعالی کہ حیون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے علیم علم والا ہے مرید ارادہ کرنے والا ہے قدیر قدرت والا ہے متکلم کلام کرنے والا ہے اب اس حد تک تو سب کا اتفاق رہا تو مختلف پھر اختلاف شروع ہوا فقال قوم تو ایک گروہ نے یہ کہا کہ المقصود غایات المعانی من کہ اللہ کی ان ساری صفات کو ماننے کا اصل مقصد کیا ہے وہ یہی ہے کہ جو کچھ اللہ کی صفات کے بعد اس کے آثار پیدا ہوتے ہیں ہم انہیں مانیں اور جو افعال ہیں انہیں مانیں وہ اللہ و بین الرحمت فی انہوں نے کہا کہ کوئی فرق نہیں ہے اللہ کی سات صفات کے درمیان اور اللہ کی رحمت اور غضب کی صفت میں اور صحافت کی صفت میں وَإِنَّ الْفَرْقَ لَمْ السُنَّةِ کیونکہ اس فرق کو سنت نے نہیں بتایا وَقَالَ قَوْمٌ اور لوگوں نے کہا ہمارا اس سے تو اتفاق ہے کہ اللہ کی یہ صفات ہیں لیکن موجودہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ بذات الواجب اللہ کی ذات کے ساتھ قائم تیسری مثال یہ ہے کہ کہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالی کے لیے عرش پر استوا ثابت ہے والوح کے اور اللہ کے لیے چہرہ بھی اور اللہ کے لیے ہنسی بھی پھر لوگوں کا اختلاف ہوا فقال قوم اور لوگوں نے کہا کہ انما المراد معان مناسبت اس سے مراد یہ ہے کہ ہم ان الفاظ سے جو مناسب مانا ہے وہ مراد لیں فل استواؤ اور ہم یہ مراد لیں کہ اللہ کا عرش پر استوا اس سے مراد اللہ کا غلبہ ہے ولبچو اور اللہ کے چہرے سے مراد اس کی ذات ہے اور دوسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے ان مسائل کو لپیٹ کے رکھ دیا وقالو لا نظری ماضا اریجو اور انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ ان کلمات کو جو اللہ نے استعمال کیا ہے تو ان کی حقیقت کیا یہ ہے وہ عبارت جہاں پہ شاہ ولی اللہ محدث بھی رہے تین مثالیں لائیں وہ کہتے ہیں جتنا بھی علم ہے اس کی ایک قسم تو وہ ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہو گئی ختم ہوئی بات پھر صحابہ رضی اللہ عنہ کا جب دور گزر گیا تو اگلا جو دور آیا اس دور میں لوگوں نے اس کے معنی کو جانچا پرکھا اور نیا روپ دینا شروع کیا اور اس میں اختلاف ہوا کچھ لوگوں نے کہا ان چیزوں کے معنی یہ ہیں کچھ نے کہا ان کے معنی یہ ہیں تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کتاب و سنت نے ان معانی کے لیے کوئی تصریح نہیں کی کتاب نے نہیں بتایا کہ اس لفظ کا یہ معنی متعین سنت نے بھی نہیں بتایا تو جب کتاب و سنت نے نہیں بتایا تو اب آگے چل کے جتنے لوگ بھی آئے جو دونوں فرقے دونوں طبقے بنے کچھ نے یہ کہا کچھ نے یہ کہا تو یہ ایسے مسائل ہیں جن میں اہل سنت کا اختلاف ہوتا رہا ہے اور ہم حتمی فیصلہ کر دیں کہ یہ بات ہے یہ نہیں ہو سکتا اس کی تین مثالیں حضرت نے اس عبادت میں دی انہوں نے کہا دیکھو اچھا حضرت رحمت اللہ علیہ کی عبادت سے پہلے اس کا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے تاریخی تفصیل جو اس کے پیچھے ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کتاب و سنت کے علم کو اور خلافت کو جمع کر دیا جیسے اللہ تعالی نے یہودیوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کا جو دور تھا اس میں حکمران کو اور نبوت کو پہلی مرتبہ وہاں جمع کر دیا تو خلفا جو تھے یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ راشدین رضی اللہ عنہ کی تو بات ہی نہیں ہے ان کے بعد یہ جو عموی آئے اور امیہ کا دور شروع ہوا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ساٹھ ہجری میں خلافت راشدہ تیس سال چلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت حقیقی معنی میں تیس سال رہے گی تو انتیس سال اور چھ مہینے پورے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اور چھ مہینے تک حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ رہے حسن رضی اللہ نے جب دیکھا کہ اب یہ میرے والد کے دوست اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوج اور جو فوج میرے نیچے کام کر رہی ہے یہ سب آپس میں ٹکرائیں گے تو انہوں نے بڑی حکمت عملی سے کام لیا اور جب فوجیں بالکل آمنے سامنے اور قریب تھا کہ ایک اور شدید خون ریز جنگ ہوتی وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت یہ یہ میری شرائط ہیں اور آپ انہیں مانے تو ہم یہ جنگ نہ کریں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اتنے فراخ دل آدمی تھے کہ انہوں نے سادہ کاغذ پہ مور لگا کے دستخط کر کے سامنے رکھتے جو آپ لکھتے ہیں مجھے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اس میں جتنی چیزیں لکھی ان میں بہت بڑے بڑے وظائف تھے جو انہوں نے اپنے لیے اور اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے لکھی دس دس لاکھ درہم ماہانہ تک رقم پہنچتی تو معاویہ رضی اللہ عنہ سے دیکھا حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ معاویہ کیا کریں خرچ کرنے کی عادت پڑ گئی ہاتھ کھلا ہو گیا اب تو والد کے زمانے میں بھی خرچ کرتے رہے معاویہ رضی اللہ بغیر کسی کے دستخط کر دیے اور ان سارے اہل بیت کے رام رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں کوفہ میں جہاں جہاں جو خاندان تھا ان کے وظائف پہنچتے رہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ساٹھ میں اور اس کے بعد کربلا کا واقعہ پیش آیا یزید کا جو بیٹا بعد میں خلافت پہ بٹھایا گیا اس نے لوگوں میں آ کے پہلی تقریر کی اور اس نے کہا کہ اگر یہ اچھی چیز ہے نا خلافت اور یہ حکمرانی تو جو کچھ ہمارے دادا معاویہ رضی اللہ عنہ کو مل گیا تھا بس سارے خاندان کے لیے کافی ہے نسلوں کے لیے اور اگر یہ بری چیز ہے تو جو کچھ میرے باپ نے کیا ہے ہم اسی کا حساب اللہ کو دے دیں تو وہی کافی ہے میں تمہاری اس خلافت کو نہیں مانتا نہ اس میں پڑھتا ہوں پھر وہ بیمار ہو گئے پھر اس کا انتقال بھی چھ سات مہینے میں ہو گیا مروان نے لے لی دو خلفا ہو گئے عبداللہ زبیر رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں اور مروان کی حکومت یہاں آ گئی اور مروان اور عبد العزیز دونوں بھائی تھے اور ان کی حکومتیں پھر آگے چلی ہیں پھر عبد الملک آ گئے عبد الملک پھر عبدالعزیز پھر یہ سارے لوگ مروان کے آگے دو بیٹے تھے ایک عبد الملک اور ایک عبد العزیز عبد الملک اور عبد العزیز کی خلافتیں تھیں عبد العزیز کو خلافت ملنی تھی لیکن ان کا انتخاب جلدی ہو گیا اور ان کی شادی بیٹی کی بیٹے کی عبد العزیز کے بیٹے عمر کی شادی ہو گئی عبد الملک کی بیٹی گھر میں ہی رشتہ ہو گیا اب عبد الملک کی جب حکومت ختم ہوئی تو اس کے بیٹوں میں آگے کو خلافت چلی پھر بیٹے جو تھے ان کے بعد آگے بھی چلنی تھی لیکن آدمی ان میں اتنا کوئی رہا نہیں جو اس عمر کا ہوتا کہ خلافت سنبھال لیتا اور امیر المومنین یا خلیفت المسلمین کا انتقال ہوا تو عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ ایسے تھے جو ان کے بہنوئی بھی تھے اور اس وقت سلیمان نے بلایا اپنی شورا کے لوگوں کو اور جن پہ سب سے زیادہ اسے اعتماد تھا رجا رحمت اللہ کو بلایا اور اس نے کہا کہ میرے بیٹوں کو تلواریں پہناؤ اور انہیں جبے پہناؤ تو جبے پہنائے گئے اور غالباً گیارہ اس کے بیٹے تھے تو جب حاضر کیے گئے تو دیکھ کے رو پڑا اور کہنے کہ افسوس میرے بیٹو تم میں سے ایک کی بھی عمر اتنی نہیں کہ میں اسے خلافت دے دوں میں کروں اب کیا تو وہ جبے ان کے پاؤں کے نیچے آ رہے تھے بڑے جبے پہنانے سے تلواریں دینے سے کوئی قد بڑا ہی بڑھ جاتا ہے تو رجا رحمت اللہ علیہ سے اس نے کہا کیا مجھے مشورہ دیں حکومت انہوں نے کہا عمر کو دے دوں ہمارے بہنوئی بھی ہیں تعلق بھی ہے تو اس نے کہا عمر بن عبد العزیز کو دے دوں خلافت اس کے خاندان میں چل پڑے گی تو انہوں نے کہا ان سے لکھوا لیتے ہیں کہ خلافت ان کے بعد واپس تمہارے بیٹوں میں آئی یہ تجویز بڑی شاندار اور عقل مند تھی یہ اس کو سمجھ میں آ گئی جو بھی خلیفہ تھے اور انہوں نے اس پہ دستخط کر دیے اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا اور یہ خط لے کر باہر آئے اور انہوں نے سختی سے ڈانٹ دیا کہ خبردار جو خلیفہ کی موت کا باہر پتا چلا اب لوگ سب جمع تھے لوگوں کو پتا تھا کہ اس کی حالت بڑی بری ہوئی ہوئی ہے کسی بھی وقت انتقال ہو سکتا ہے خلافت کے منتظر تھے کہ کس کا نام لکھتا ہے تو رجا رحمت اللہ علیہ کے ممبر پہ بیٹھے اور انہوں نے کہا امیر المومنین نے اندر سے مجھے بھیجا ہے کہ ان کا خط ہے اس پہ بیعت کرو کہ جو اس میں لکھا ہے اس کی خلافت سب کو منظور ہے سب لوگ اپنی اپنی خوشی میں تھے کہ ہمارا ہی نام ہوگا سب نے بیعت کر لی پھر اس نے قسم کھلوائی اور پھر اس کے بعد اس نے کھولا اور اس نے کہا کہ یہ دیکھ لو پڑھ لو پڑھا تو عمر بن عبد الرد رحمت اللہ کا نام تھا لوگوں نے سر پیٹ لیا اور لوگوں نے کہا یہ خلافت کدھر اس نے دے دی تو اس نے کہا بیعت کرو ابو بن عبد العزیز کی جب بیعت ہو گئی تو پھر وہ اندر گئے اور پھر واپس کہا خلیفہ کا انتقال ہو گیا بڑی عقل مندی اور دانش مندی سے انہوں نے خلافت کا رخ تبدیل کر دیا اور عمر بن العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خلافت چلی گئی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا اپنے وقت پہ انتقال ہو گیا کے ظلم بہت بڑھ گئے بہت بڑھ گئے تھے تاریخ میں بہت کچھ آتا ہے اس کا کیا تذکرہ کرنا ایک سو انتیس تیس ہجری میں ان امویوں کو عباسیوں کی بغاوت کا سامنا کرنا پڑا اور ابن عباس جتنے بھی تھے ان امویوں نے اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ پہ بہت ظلم کیے اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ پہ شہادت ہو گئی وہ جو شاخ تھی سیدوں کی وہ بالکل ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے اور زین العابدین رحمت اللہ رہے وہ چلے گئے مدینہ منورہ اور انہوں نے پھر کسی سیاسی تحریک ان چیزوں میں حصہ نہیں لیا بہت بڑے آدمی تھے علم کے اعتبار سے نصب کے اعتبار سے حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے اسی لیے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں پہنچی تھی بہت بہت زیادہ بڑائی کی ان لیکن انہوں نے خلافت کے مسئلے کو ہی چھوڑ دیا پھر ان کے بیٹے امام باقی ہو گئے پھر ان کے پوتے صادق آ گئے پھر ان ان ان کے کے پوتے موسا کاظم آ گئے پھر بعد کا سلسلہ لیکن یہ لوگ آئے نہیں دوسری شاخ رہ گئی تھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد نے خلافت کو چاہا اور پھر بنو میاں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد کے خلاف وہ وہ کیا ہے کہ لاشیں چوراہوں پہ لٹک گئیں جدھر لوگ گزرتے تھے شہروں میں لاشیں نظر آتی تھیں اور پتا چلا کہ حسن رضی اللہ عنہ کے اولاد اور ان کے پوتے پوتے ہیں کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ خلافت آئے اب اس کے بعد تیسرا ایک خاندان رہ گیا تھا عباس رضی اللہ عنہ کا کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے تو عباسیوں نے حکومت کو ایک سو تیس ہجری میں انقلاب لے آئے اور اس کی بھی تفصیلات ہیں کتابوں میں پہلا جو انہوں نے لنچ کیا دوپہر کا کھانا وہ سب ان مویوں کی لاشوں اور سروں کو انہوں نے بچھایا اس کے اوپر دسترخوان بچھائے اور کھانا اس پہ کھایا مووی شہزادے جو تھے وہ اس وقت شہر سے باہر دریا کے کنارے پکنک کے لیے گئے ہوئے تھے نہا رہے تھے تو کسی نے آ کے اطلاع دی کہ وہاں تو تمہارے باپ دادا سب قتل ہو گئے وہ وہیں سے بھاگ گئے عباسی آئے لیکن انہیں آنے میں دیر ہو گئی وہاں سے بھاگے اپنے گھوڑوں پہ چھپتے چھپاتے افریقہ پہنچے اور افریقہ میں مسلمانوں کی جتنی فوج لڑ رہی تھی اس کمان انہوں نے سنبھال لی جب تک ان خبر پہنچتی کہ بنو عباس آ گئے ہیں اور بنو میا کی حکومت الٹ گئی ہے اس سے پہلے پہلے وہ کمان وہاں سنبھال چکے تھے اور اس زمانے میں فرانس اور اس کے قریب کے علاقے فتح ہوئے اسپین فتح ہوا یہ سب کچھ تو پہلی عموی سلطنت کی بنیاد انہوں نے رکھی انہیں ضد تھی بنو عباس سے کیونکہ بنو عباس کے ہاتھ ان کے والدین ان کے بابا اجداد کے خون سے رنگے ہوئے تھے تو انہیں ضد اور چڑ اس بات کی تھی نتیجہ یہ بنو امیہ کی دوسری حکومت ایک ختم ہوئی تو ادھر قائم ہو گئی یہاں سے خلافت منقسم اور ایک وقت میں دو دو خلفاء ہونے لگے ایک خلیفہ ادھر بغداد میں اور دوسرا خلیفہ جو تھا وہ اسپین میں ہونے لگا اور اسپین کے جو امپی تھے بہت پڑھے لکھے بہت پڑھے لکھے تھے جتنے بھی شہزادے تھے ظلم کے باوجود ان کے والدین نے حکومت سنبھالنے کے لیے اپنی جان نشینی کے لیے انہیں باقاعدہ تیار کرایا ان کے لیے باقاعدہ اساتذہ آتے تھے پڑھاتے تھے ایسے ہی نہیں تھا حکم جو ان میں اسپین کا حکمران تھا المومنین کا لقب اس نے اختیار کیا یہ لوگ تھے اس کی تین لاکھ کے قریب کتابیں جس اس کے دستخط موجود اور اس نے لکھا ہر کتاب پہ یہ میں نے پڑھی ہے یہ میں نے پڑھی ہے اس میں یہ غلطی ہے اچھا، کئی جگہ اس کے نوٹس مل جاتے ہیں اسی طرح جو اس کے آگے پیچھے اوپر نیچے لوگ سب پڑھے لکھے تھے ادھر بنو عباس آ گئے بنو عباس نے یہ جو تھا ہارون رشید بڑا پڑھا لکھا تھا ہارون ہارون رشید نے یہ چاہ کہ اپنے بیٹے مامون کو پڑھائے تو اس نے اس کی تعلیم کے لیے جو بندوبست کیا تو اپنے زمانے کے عربی کے لینگویج کے جو ماہر اساتذہ تھے ان کو محل میں بلا لیا اور رکھ دیا اور انہوں نے کہا کہ میرے بیٹوں کو آپ تعلیم دیں انہوں نے اس کے بیٹوں کو تعلیم دی امین کو بھی مامون کو بھی اور اتنا اپنی تربیت کے معاملے میں سخت تھا کہ مامون ایک دن کسی بات پہ ہنس پڑا بچہ تھا تو انہوں نے امام کے سائی رحمت اللہ کو بلایا اور ان کا حضرت میں نے آپ کو بلایا تھا اس کی تربیت کے لیے میں اپنے لوگوں سے بات کر رہا ہوں اور میرا بیٹا کھڑا ہو کے ہنس رہا ہے آپ نے یہ تمیز نہیں سکھائی کس موقع پہ ہنسنا ہے اور کس موقع پہ چپ رہ کے کسی بڑے کی بات سننی تو انہیں بڑی اس سے پریشانی ہوئی اتنے سخت تھے جو لوگ تربیت ہیں تو مامون الرشید کو اس نے پڑھانے کے لیے بھیجا مدینہ منورہ امام مالک رحمت اللہ کے پاس اور کہا علم حدیث کا وہاں سے جا کے حاصل کرو امام مالک رحمت اللہ سے پڑھا جب پڑھ کے فارغ ہوا تو اس نے اسے کوفا بھیجا اور کیا امام محمد اور وہ یوسف رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ان سے علم حاصل کرو فقہ کا اور ان چیزوں کا اسے یہ علم بھی حاصل کیے اس وقت مسلمانوں میں جو تعلیم تھی وہ آج کل کی زبان میں اگر کہیں تو قانون کی زیادہ ہوتی تھی کیونکہ قانون نافذ کرنا ہوتا تھا حکمران وقت کو فیصلے دیکھنے ہوتے تھے قاضی ہوتے تھے عدل ہوتا تھا اور عدل کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا دی تھی لوگوں کے ذہن میں کہ حکومتیں عدل سے چلتی ہیں ظلم سے نہیں چلتی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ میری ملاقات ہوئی حضور اکثر صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اب وکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی خلافتیں یہ زیادہ صحیح رہی بہ نسبت کی دو خلافتوں کے تو یہ کس وجہ سے اور ان کی ان کی افضلیت کیوں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ انہوں نے لوگوں میں عدل قائم کیا انصاف قائم شاہ صاحب رحمت اللہ کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کی افضلیت کیا باقی دونوں سے زیادہ ہے تو فرمایا ہاں اس لیے کہ انہوں نے اپنی عوام کو انصاف فراہم کیا انصاف کی اتنی زیادہ تاکید رہی ہے تو یہ خلفاء ان کے بیٹے قانون کو پڑھتے تھے کیونکہ انہیں پتا تھا کل کو کوئی بھی مسئلہ آ سکتا ہے تو ہمارے یہاں پیش آئے گا پھر صرف ناف زبان تعلیم اس کی بھی ہوتی تھی اس کے ساتھ ساتھ انہیں ریاضی کی تعلیم دیتے تھے کہ وراثت کے مسائل ہیں یہ کیسے حل کرنے ہیں اور پھر اس کے ساتھ وہ اس کی بھی تعلیم دیتے تھے کہ زمین کی پیمائش کیسے ہونی ہے مساحت کیسے حکمران فتح کرتے فوج فتح کرتی چلی جا رہی تھی اور یہ طے کرنا ضروری تھا کہ کتنی زمین کس کے لیے ہے کس کو ملے گی حکومت کی کتنا حصہ ہے عوام کا کتنا حصہ ہے فوج کا کتنا حصہ ہے یہ سارے علوم دے دیتے اس معمول الرشید کے پڑھنے کی جب باری آئی ہے تو ایک چیز کا مزید اضافہ ہو گیا اور وہ تھا فلسفہ معمون نے حدیث میں اور فکا میں کمال حاصل کیا بہت بہت علم تھا اس کے پاس ایسا علم تھا کہ اپنے دربار میں بڑے بڑے محدثین اور فکاہ کے سامنے جب بات کرتا تھا تو لوگ بول نہیں سکتے تھے ہوا یہ کہ اس نے فلسفے کی کتابیں منگوائیں اٹلی سے اسے خط لکھا کہ آپ کے یہاں جو فلسفہ ہے اسے ہمارے یہاں بھیج ان کے یہاں صدیوں سے یہ چیزیں بند تھی ختم ہوئی بھی تھی وجہ اس کی یہ تھی کہ فلسفہ جب ان کے یہاں پہنچا عیسائیوں میں تو وہاں پر عجیب و غریب مباحث شروع ہو گئیں اور بحث کی شروع ہوئی کہ علیہ عیسائیت السلام کی اور اللہ کی حیثیت کیا اب کی اتارتا ہے یہ موبائل جب شروع ہوئی تو ہزاروں کے حساب سے عیسائی قتل ہوئے فتوے ہوئے سب کچھ ہوا تو یہ پوری ان کی تاریخ ہے معمول الرشید کے دور تک کی تو وہ کتابیں اس سے پہلے بند کر کے سمیٹ کے انہوں نے رکھ دی تھی کہ عیسائیت میں ارتداد نہ پھیلے لوگ مرتد نہ ہو جائیں اور اس علم کی بنیاد اصل میں آئی افلاطون سے اور یہ چلا گیا تھا مصر افلاطون پڑھنے کے لیے کہتے ہیں ہندوستان بھی آیا تھا اس زمانے میں ہندوؤں سے پڑھنے کے لیے لیکن بہرحال وہ آیا ہو یا نہ آیا ہو یہاں لیکن یہ گیا تھا مصر میں اور مصر کے بعد آ کر اس نے مصر کے علم کو اور یونان کے علم کو جو ملایا تو پھر ایک فلسفے کا مرکب تیار ہو گیا اور وہ مرکب عیسائیوں میں پہنچا عیسائیوں میں مباحث شروع ہوئی اب اس علم کی کتابیں جو تھیں بادشاہ وقت نے کہا اپنے پوپ پادری سب کو بلا کے کہ اس طرح اس کا فرمان آیا ہے اور اس نے یہ کہا ہے تو اس کا کیا کریں انہوں نے کہا جلدی نکالو ان کتابوں کو اور بھیجو فلسفہ شامل ہو گیا اس فلسفے نے اس کی شمولیت نے وہی ٹھیک مسائل مسلمانوں میں چھیڑے جو مسلمان جو عیسائیوں میں تھے پہلے دماغ تھا پڑھتے تھے اور ہارون رشید نے اور مامون نے جو بہت بڑے کام کیے ان میں سے یہ تھا کہ انہوں نے دار الترجمہ ایک بغداد میں بنا دیا اور انہوں نے اپنے لوگوں کو لاکھوں روپے دے کے دنیا بھر میں بھیجا اور ان کا کسی علم کسی زبان کی کتاب تمہیں مل جائے اسے بغداد بھیج دیا کرو تو وہ عرب جو پھیلے ہیں تو اس زمانے میں وہ کہیں سیکھا گئے یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو اس نے دریافت کیا کولمبس نے یہ بات درست نہیں ہے مسلمان اس زمانے میں پہنچ چکے تھے کتابیں دھڑا دھڑ بغداد آئیں اور ترجمے ہوتے تھے کتاب آتی تھی عربی میں ترجمہ لوگوں تک پہنچ جاتی تھی فلسفے کا علم عام ہو گیا اس فلسفے سے متاثر ہوا یہ مامون اور مامون نے اللہ تعالی کی صفات پر بحث کی سب سے نازک مسئلہ شریعت کا الہیات کا اس نے یہ چھیڑ دیا اور اس میں اس نے عوام میں جو شعور بیدار ہو چکا تھا لوگ پڑھے لکھے تھے سو فیصد آبادی مسلمانوں کی پڑھی لکھی تھی پورے پورے شہر میں ایسا آدمی نہیں ملتا تھا جو جاہل ہو یہ تو ہم بات کر رہے ہیں دوسری تیسری صدی ہجری کی چھٹی صدی ہجری میں بھی یہ حال تھا پانچویں میں یہ حال تھا کہ حاکم جیسا محدث کہتا ہے کہ میں ایک شہر نشاپور میں گیا نشاپور اب ایران میں تو جب میں اترا کلیوں نے سامان اٹھا لیا وہ کلی میرا سامان لے کے بھی جا رہے تھے پہلی مرتبہ میں نشا پور پہنچا تو آپس میں باتیں بھی کرتے جا رہے تھے ایک کہہ رہا تھا تفسیر میں یہ بات اس کی رائے ہے دوسرا کہہ رہا تھا اس کی رائے ہے تو بحث ہو گئی ان کی تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی میں نے کہا یہ علماء ہیں اور یہ میرا سامان کلیوں کی طرح اٹھا کے لے جا رہے ہیں تو میں نے کہا آپ مہربانی کریں سامان رکھ پوچھا کیوں غلطی ہو گئی میں نے کہا آپ اتنے اہل علم ہیں تو مجھے شرمندگی ہے کہ میں آپ سے یہ خدمت ہوں تو انہوں سے سامان اٹھا لیا ان کا چلیے آپ کو جہاں ٹھہرنا میں وہاں پہنچا دیتے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ تو ہم مزدوری کرتے ہیں اور پڑھے لکھے ہیں اس لیے آپ اس میں بحث کر رہے تھے علمی مسئلے پہ تو ہم تو بالکل معمولی مزدور ہیں اس شہر میں جو لوگوں کے سامان اٹھاتے ہیں بازار میں کام کرتے ہیں سبزیاں اٹھا کے لوگوں کے گھروں تک ٹوکرے اٹھاتے ہیں پہنچا دیتے ہیں تو میں نے کہا تمہارے شہر میں اہل علم انہوں نے کہا اہل علم تو یہ آپ فلاں فلاں جگہ جب جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارے یہاں علماء کا معیار کتنا اونچا ہے تعلیم کا ہم تو کبھی جاتے ہیں چھٹی کر کے تو ہم بیٹھ نہیں سکتے ان کی مجلس میں کیونکہ وہ جو باتیں کرتے ہیں وہ ہماری سطح سے بھی کہیں بلند ہوتی تو جب سو فیصد معاشرہ پڑھا لکھا ہوگا تو ظاہر ہے کہ علمی مباحث تو اٹھیں گی معتزلہ جنم لے چکے تھے اور موتضلا نے ہر چیز کو اس فلسفے کے اثر کی بنا پر پرکھنا چاہا اس بات پر کہ عقل میں کیا آتا ہے جو چیز عقل میں نہیں آئی انہوں نے رد کر دی جو چیز عقل میں نہیں آئی ان کا یہ بھی نہیں ٹھیک یہ بھی نہیں ٹھیک یہ بھی نہیں ٹھیک اور اسے فلسفے کے ذریعے وہ ثابت کرتے رہے مصیبت یہ کہ مامون الرشید موتزلی ہو اور اس نے حکم دیا کہ اللہ تعالی کی صفات میں اللہ کے کلام کی جو صفت ہے اس کے متعلق لوگوں کا امتحان لو کہ اللہ کے کلام کو وہ کیا سمجھتے ہیں اللہ کی صفات کو کیا سمجھتے ہیں صفات کے متعلق متضلا کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے اللہ کی ساری صفات ہم کہتے ہیں باقی علیحدہ کوئی صفات نہیں اللہ کی ساری صفتیں اس میں خود ہیں اس کا علیحدہ سے کوئی تصور ہی نہیں اور اللہ کی جتنی صفات ہیں یہ سب کی سب ختم ہونے والی اللہ کی صفت کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی تو اللہ کا گفتگو کرنا کیا الفاظ تھے نہیں تھے یہ فلسفی کی سوچ ہے نا اچھا اللہ کے الفاظ تھے تو وہ الفاظ کہاں گئے اگر اللہ نے کچھ الفاظ کہے تھے تو منہ کیسا تھا زبان کیسی تھی یہ سارے فلسفے کے مباحث اس طرح جب چلی تو معتزلہ کو کہنا پڑا کہ اللہ کا کلام تباہ ہونے والی چیز ان کا تم اگر اللہ کے کلام کو بھی مانو گے کہ یہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا تو تم ایک نہیں دو خداؤں کے قائل ہو جاؤ تین خدا مانو گے کل کو چار خدا مانو گے کتنے خدا تم مانو گے تو اس عقیدے کو انہوں نے کفر قرار دے کے محمود الرشید نے کہا کہ جتنے بھی لوگ مل جائیں اس عقیدے کے متعلق انہیں جانچو اور جو عقیدے کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کی کلام کرنے کی صرف وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی اس آدمی کو پکڑ کے جیل میں ڈال اور اس پاداش میں جو لوگ آئے بڑے بڑے لوگ علی ابن مدینی رحمت اللہ علیہ امام بخاری رحمت اللہ جیسا آدمی کہتا تھا کہ میں جب ان کے پاس جاتا تھا تو میں بالکل خالی برتن اپنے آپ کو محسوس کرتا تھا اتنا علم شخص کے پاس تھا علی ابن مدینی نے دستخط کر تو لوگوں نے کہا اس جملے پہ دستخط کر دیے تو رو پڑے انہوں نے کہا میں کیا کرتا اگر دستخط نہ کرتا اور مجھے مار دیتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث کا علم میرے پاس اس وقت ہے یہ دنیا سے اٹھ جاتا میں کیا کرتا امام احمد ابن حنبل احمد اللہ وہ نہیں مانے امام احمد رحمۃ اللہ کہتے تھے دو میری دعائیں تو ایسی تھیں جو یقیناً اللہ نے قبول کی ان میں سے ایک اس کا ذکر کرتے تھے کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ میں اس پہ دستخط نہیں کر رہا لیکن اللہ میرا اور معمون کا سامنا نہ ہو اور وہ کہتے تھے کہ مجھے معمون الرشید کے علم سے حیا آتی تھی اتنا یہ پڑھا لکھا فرماتے تھے میں سوچتا تھا کہ امام مالک رحمت اللہ سے پڑھا ہے امام محمد رحمت اللہ سے پڑھا ہے تو میں اس کے سامنے کیسے جاؤں گا کیا بات کروں گا تو میں نے اللہ سے دعا مانگی میں نے کہا اللہ میرا اس کا سامنا نہ ہو رشید کا اچانک انتقال ہو گیا اور اس کے بعد ہوا جو کچھ ہوا لیکن فلسفے نے اس طرح سے اسلامی معاشرے میں اپنی جڑیں پکڑ لی اور ہوتے ہوتے علم کلام کی مباحث سب شروع ہوئی اور وہ وہ دنگا وہ دنگا اور فساد ہوا وہ دنگل مچا کہ اگلی پانچ چھ سدیوں تک فلاسفہ کی صوفیہ کی حکمہ کی متکلین کی جتنے تھے اس مباحث میں کتابیں لکھی گئیں کیا کچھ لکھا گیا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس کے متعلق جہاں فرماتے ہیں تین مثالیں دے کے وہ کہتے ہیں کہ امت میں یہ جو اختلاف پیدا ہوا فلسفے کی وجہ سے اور ان چیزوں کی وجہ سے تو دیکھو کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے تو یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جن کے متعلق میں یہ کہہ سکوں کہ یہ لوگ کفر میں چلے گئے یہ لوگ اسلام میں چلے گئے بلکہ بعض دونوں کی آرا وہ سنت کے مطابق اگر ہوں گی کتاب و سنت کے مطابق تو مانی جائیں گی نہیں کوئی رائے ہوگی تو رد کر دیا جائے گا شاہ رحمت اللہ علیہ نے اسے شروع جو کیا ہے تین مثالوں پہلی مثال انہوں نے دی انہوں نے کہا جیسے کہ ساری امت کا اس پہ اتفاق ہوا کہ اللہ کی دو صفات ہیں سما اور بسر اچھا اس تفصیلی عبارت سے پہلے ممکن ہے آج ایک سطر کی بھی اس سے تشریح نہ ہو سکے ہم اجمال اور خلاصہ بتا دیتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو پھر اس کے بعد یہ عبارت خود ہی منتبک ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی صفات دو طرح کی ہیں اور ہمارے عقیدے اور ایمان کا یہ حصہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے آپ حقیقی ذاتی صفات اللہ کی مانتے ہیں اللہ کی کچھ صفات ایسی ہیں جو حقیقی ہیں ذاتی ہیں اس کی اپنی صفات ہیں اور کچھ صفات صفات ایسی ہیں جو ہیں ان دونوں میں فرق ہے اللہ تعالیٰ کی تمام وہ صفات جن کا تعلق اس کی ذات سے ہے اس کی تعداد آٹھ ہے انہیں صفات ذاتیہ بھی کہتے ہیں انہیں صفات حقیقیہ بھی کہتے ہیں انہیں صفات سمانیہ بھی کہتے ہیں مختلف جگہوں پہ یہ آپ کو لفظ مل جائیں گے مگر مقصد ان کا ایک ہی ہے اور وہ یہ ہیں کہ علم حیات قدرت سما بصر کلام ارادہ اور تقوین اللہ کی آٹھ ایسی صفات ہیں جن پر ہر ایک آدمی کا ایمان لانا ضروری اگر کوئی شخص اللہ کی نات صفات سے ایمان نہیں رکھتا تو حقیقت میں اس کا ایمان پورا نہیں ہوتا اللہ کی آٹھ صفات اس کی ذاتی باقی ساری صفات اس کی فیلی علم ارادہ قدرت سما بسر کلام تکوین حیات یہ آٹھ صفات ہوگی اللہ کی ذاتی صفات میں اور اللہ تعالی کی فیلی صفات میں یہ فرق ہے کہ ذاتی صفات کی ضد نہیں قائم ہو سکتی اور فیلی صفات کی ضد قائم ہو جاتی مثلا اللہ کی ذاتی صفات میں حیات ہے زندگی اس کے بالکل برعکس آپ دیکھیں تو وہ موت ہے اللہ کے لیے موت نہیں علم ہے علم کے مقابلے میں جہالت ہے اللہ کے لیے جہالت نہیں ہے سما سننا ہے اللہ کے لیے سننا ہے بہرا پن اللہ کے لیے نہیں دیکھنا ہے بسر دیکھنا اللہ کے لیے دیکھنا ہے پن نہیں ہے ارادہ ہے ارادے کے مقابلے میں بے حصی ہے ارادہ ہے اللہ کے لیے اور اللہ کے ہاں بے حصی نہیں تو جتنی بھی آٹھ صفات ہیں علم حیات قدرت سما بسر کلام ارادہ تکوین ان آنکھوں کو ماننا ضروری ہے کہ اللہ کی آٹھ ذاتی صفات ہیں اور اس کی ضد قائم نہیں ہو سکتی اور باقی جتنی صفات ہیں اللہ کی وہ فیلی ہیں اللہ کی فیلی صفات کی ضد قائم ہوتی بطن رحمت اس کے مقابلے میں غزل محبت اس کے مقابلے میں نفرت اللہ اپنے بعض زندوں پر رحمت نازل کرتا ہے اور بعض زندوں پہ لانت بھی ہوتی ہے جیسے قرآن کریم نے کہا اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو رزق دیتا ہے کچھ کو رزق سے محروم کر دیتا ہے خدا کسی انسان کو عزت دے دیتا ہے دلت بھی دے دیتا ہے تو یہ جتنی صفات ہیں اللہ کی باقی یہ اللہ کی صفات ہیں پہلی اور اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات وہ آٹھ ہیں خدا کی ان ذاتی صفات کو عشاعرہ اور معاشری کیا سب مانتے ہیں اور وہ اللہ کی ان صفات کے قائل ہیں معتزلہ اس تقسیم کے قائل نہیں اسی طرح شیعہ کے کئی ایک گروہ ہیں جو اس تقسیم کے قائل نہیں تھے شیعہ نے علم کلام میں کمال حاصل کیا کوئی زمانہ تھا ان کے عروج کا اور پورے عالم اسلام میں بڑے بڑے اہل تشریح کے علماء موجود تھے اللہ کی ذات پر بحث کرتے تھے اور بلا شبہ انہوں نے بڑی محنت سے علم حاصل کیا تھا اب کہیں کوئی خال خال ہو تو ہو وغیرہ کم سے کم ہمارا ملک تو اس خالی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات پہ حقیقت میں کوئی بحث کر سکے تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مسئلہ جب زیر بحث آیا تو اہل سنت وال جماعت نے کہا کہ یہ چیزیں معتزلہ نے اللہ کی صفات کو ماننے سے اب سراہتن تو انکار نہیں کیا کیسے کرتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو اسے کہتا ہے کہ کن ہو جا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اللہ جس چیز کا ارادہ کر لے اس کا حکم دیتا ہے اب موت ہیں یہ ارادہ ہی خدا نہیں کرتا تو کفر ہو جاتا انہوں نے اس طرح انکار نہیں کیا بہت دانا بہت عقل مند بہت جینیس جو ہوتے ہیں قوم کے وہ ذہن ان کے تھے موت کے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی صفت ہے ارادہ مثلاً کا نام ہے یہ اللہ کی صفت ہے لیکن اس کا مرجع اس ساری چیزوں کا تعلق علم سے ہے بس علم میں ہی سب کچھ سمو دو باقی کوئی الگ سے صفات اللہ کی نہیں اہل سنت والجماعت نے کہا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ نے خاص طور پہ کہ اللہ کی یہ صفات ہیں اور جس طرح کتاب و سنت میں آئی ہیں ہمیں اسی طرح ماننا ہے چند ایک آدمی اگر نہ ہوتے تو لاکھوں کروڑوں آدمی کفر میں چلے جاتے اسی لیے لکھنے والوں نے لکھا ہے اور صحیح لکھا ہے کہ نصر اللہ حاضح الما اللہ نے اس امت کی مدد کی اللہ نے اس امت کی دستگیری فرمائی اس دن جب مرتد ہو گئے تھے عرب کے لوگ اور وقر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور اس دن جس دن معتزلہ چھا گئے تھے پورے عالم اسلام پہ اور امام احمد ابن حمبل رحمۃ اللہ علیہ نہیں مانا امام احمد ابن حمبل رحمۃ اللہ کی جو قربانی تھی اس نے اللہ کی صفات کے مسئلے کو ایک طرح سے حل کر دیا ان کی قربانیوں نے اور امام احمد بن احمد اللہ کہتے تھے بس وہ چیز کہو جو کتاب و سنت میں آ گئی ہے اس فلسفے میں میں بحث نہیں کرتا اور ان کے مقابلے میں فلسفی تھے سارے وہ بال کی کھال اتارنے پہ تلے ہوئے تھے تو ہوا یہ کہ ایک تو مسئلہ یہ ہو گیا اس دور میں موتزلہ کے مقابلے میں دو شخصیات اور پیدا ہوئی ایک تھے امام ابو الحسن اشری رحمت اللہ اور ابو الحسن اشری رحمۃ اللہ علیہ متضنی اور ابو علی جبائی کے یہ سوتیلے بیٹے تھے اور شاگرد تھے اور ابو علی جبائی ایسا موتزلی تھا اتنی عقل کی باتیں کرتا تھا اتنے عقلی دلائل تھے کہ بڑے بڑے لوگ گھبراتے تھے اس سے بات کرنے تو ابو علی جبائی نے تیار کیا اس کو اشری کو ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ اور ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ بحث کرتے رہے لیکن چونکہ بچپن سے ہی باپ تیلا تھا لیکن اس کی تربیت ایسی تھی کہ جب یہ جوان ہوئے اور پھر پختہ عمر کو پہنچے پینتیس سال کے بعد تو انہیں احساس ہوا کہ مجھے اپنے عقائد پر غور کرنا چاہیے اور پھر ہوتے ہوتے انہوں نے معتزلہ کے عقائد سے برات کا اظہار کیا اور معتزلہ کے متعلقہ یہ سب گمراہ ہیں اور لوگوں میں آج تک گمراہی پہ رہا ہوں اور جماعت کے عقائد ہی درست ہیں نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے اہل سنت والجماعت نے ابو الحسن عشری رحمت اللہ کے عقائد کی پیروی شروع کی اس لیے اہل سنت والجماعت میں جو صحیح عقیدے پہ تھے وہ اشری ہو گئے مسئلہ یہ تھا کہ جو چیز معتزلہ لاتے تھے ابو الحسن عشری رد کرتے تھے وہ کچھ کہتے تھے یہ بالکل اس کے برعکس کہتے تھے تو ابو الحسن عشری رحمت اللہ سے بعض مسائل میں وہ موقف پہ اپنے ذرا سے اعتدال سے ہٹ گئے کیونکہ دشمنی تھی نا آمنے سامنے تھے اسی اسنا میں ایک تیسری شخصیت اور بہت کوشش کی اب تک ہم نے کہ کسی طرح اس بندے کے حالات پتہ چلے نہیں چلے بہت سے لوگ گمنامی کی زندگی میں بسر کر کے دنیا سے چلے گئے کوئی نہیں جانتا کہ وہ لوگ کون تھے مگر اللہ نے ان کے اخلاق کو قبول کیا اللہ نے ان کے نام کو باقی رکھا بہت سے تاریخ کی نظر ان تک نہیں پہنچ سکی اور وہ خود بھی گمنامی میں رہے شہرت چاہتے نہیں تھے مگر گمنامی میں بیٹھ کے انہوں نے جو کام کیا ہے اللہ نے ایسا قبول کیا کہ کیا مطلب ان کے کام کو اللہ نے قبول فرما لیا آپ کے بر تصویر میں اس کی مثال دیکھنی ہو تو یہ شاہ عبد القادر صاحب بھی جی رحمت اللہ علیہ کون سا گھر ایسا ہے جہاں قرآن کریم کا ان کا ترجمانہ ملے اور ہم نے ہندوستان تک میں لائبریریز دیکھ لی کہاں کہاں گھوم پھر آئے کہ حضرت کے حالات کہیں ملے کہ یہ بندہ تھا کون تو ایک سب سے زیادہ حالات نہیں ملے باقی اور روایتیں تو ادھر ادھر کی سر سید نے آثار السن میں حضرت کا تذکرہ لکھا ہے القاب لکھے ہیں حضرت اچھے تھے ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے اس کو کچھ کوئی کام کی بات ہے وہ ایک فکرہ بھی نہیں ہے اس میں کام کا کہ حضرت رہتے کہاں تھے کرتے کیا تھے زندگی کیا تھی نظریہ کیا تھا شاگرد کون تھے یہ چیزیں ہوتی ہیں نہیں ملتے شاہ القاضی صاحب محدود سیلوی رحمۃ اللہ کے حالات ملتے ہی نہیں ابن قیم رحمت اللہ کے حالات نہیں اسی طرح یہ جو شخصیت تھی سمرکند کے سمر کند میں پیدا ہوئے اور سمرکند کا ایک محلہ تھا ماترید ماترید میں یہ پیدا ہوئے اور انہوں نے پورے عقیدے کا جائزہ لے کر کتاب لکھی اور انہوں نے کہا کہ اصل میں عقیدہ یہ ہے اور ابو الحسن عشری اور معتزلی چونکہ آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں تو یہ یہاں یہاں پر کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں اور اور وہ غلطیاں ایسی نہیں ہیں کہ کفر اسلام تو دور کی بات ہے کوئی فسق و فجور کی بھی غلطیاں بس علمی مباحث ہیں یہ تیسری شخصیت جو تھی یہ تھی ابو امام ابو امام الہدا جنہیں کہتے ہیں ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کی اور اس وقت سارا ماورا النار یہ چھ ریاستیں جو روس کی آزاد ہوئی ہیں یہ سارا روس اور اس کے علاقے جتنے تھے یہ سب حنفی تھے نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ سے عقیدے کو سیکھا تو اہل سنت پر جماعت میں دو گروہ ہو گئے ایک ابو الحسن اشری کا اور ایک ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کا جتنے ہم حنفی تھے یہ ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف چل پڑے اور وہ چونکہ بغداد میں تھے تو اس لیے ہمبلی شافعی مالکی یہ جو تینوں تھے ان میں ہمبلی اور شافی بہت سے اشری رحمۃ اللہ کے ساتھ ہو گئے شافی تو کم ہی ملیں گے جو اشری نہ ہو اور ایک امام مالک رحمت اللہ کے لوگ رہ گئے تھے تو مالکیوں نے اس کی وجہ سے بھی کہ امویوں کی اسپین کی حکومت کو بغداد سے چڑ دی اس خلافت کو ہم نہیں ایسے تسلیم کرتے تو انہوں نے ان کی بجائے ابو الحسن یہ امام رحمۃ اللہ علیہ کو ترجیح دی اور مالکی اکثر جو ہیں وہ ماتریدی دی تو اب عقیدے میں یہ تین شاخیں بنے متزلہ شیعہ قوارج ان کی گمراہیاں الگ رہی اہل سنت میں دو شاخیں ہو گئیں ایک ابو الحسن عشری کی اور ایک امام الحدا ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ کی اس لیے جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کیا ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے مسلک کے اعتبار سے حنفی ہوں وہ کہتا ہے اچھا تمہارا عقیدہ کیا ہے تو پھر جو حنفی ہے وہ کہتا ہے میں ماتریدی ہوں ماتریدی کا مطلب یہ ہے کہ میں اس شخص کے عقیدے پر یقین رکھتا ہوں امام الہدا جو ماترید محلے میں پیدا ہوئے تھے سمرکند میں کچھ پتہ نہیں ہے اس آدمی کا چار لفظ چار سطریں اگر لکھنا چاہیں تو کوئی نہیں ملتا کہ انہوں نے کتنا بڑا کام کیا لیکن منصور ماتوری دی رحمت اللہ نے یہ کام کیا اب اس کے بعد ہمبلیوں نے جتنی قربانی دی امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اس پہ آیا پھر زوال اور زوال اس طرح آیا کہ ان ہمبلیوں میں ایسے بدبخت پیدا ہوئے جب یہ بحث شروع ہوئی کہ اللہ کی حقیقی صفات کیا ہیں اور اللہ کی ذاتی اور حقیقی اور اور فعلی صفات کیا ہیں تو انہوں نے کہا جی علم حیات قدرت وغیرہ وغیرہ دوسری طرف پہلی صفات آ گئی تیسری بحث چھڑی کہ اللہ نے جو قرآن کریم میں یہ کہا ہے کہ اس کی پنڈلی ہے اور اللہ نے قرآن کریم میں یہ جو کہا ہے کہ آزم علیہ السلام کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا یہ چیزیں کیا ہیں تو موتزلہ تو ان چیزوں کو کسی اور نظر سے دیکھتے تھے انبلیوں میں ایسے بد وقت پیدا ہو گئے جنہوں نے کہا کہ یہ سارے الفاظ اللہ کے اپنے حقیقی معنوں میں بہا اللہ کا بھی ایک چہرہ ہے اللہ کے بھی ہاتھ ہیں اللہ تعالیٰ کی بھی پنڈی ہے اور اللہ کا بھی سینہ ہے اور اللہ کے بھی بازو ہیں اور یہ ساری خرافات کو لکھتے چلے گئے لیکن اس کی شدید طور پر دوسرے حملی جو تھے انہوں نے تردید کی یہ ایسی چیز ہے جو اب صدیوں کے بعد دوبارہ زندہ ہو جب سے یہ تیل نکلا ہے نا سعودیہ میں اس تیل کی کارستانیاں اور اس تیل کی وجہ سے وہ وہاں بیٹھ کر پوری امت میں اپنے عقیدے نظریے کے متعلق یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی آدمی نہیں ہم سب کچھ جانتے ہیں اور اسی بنیاد پر وہ تیل کا پیسہ ہر جگہ جاتا ہے ایسے مدارس کھل رہے ہیں ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو اس قسم کے مباحث کو چھیڑتے ہیں اور سعودیہ کے علماء وہ سب کے سب اس میں آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اسی لیے ان میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے متعلق کیا آدمی کہے مگر وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ اشری ہے یہ کافر ہے اچھا تم ماتریدی ہو تم کافر ہو حیران رہ گئے ہم لوگوں کی باتیں سن کے مسجد نبی میں ایک دفعہ جانا ہوا حج کے موقع پہ تو جو تقریر کر رہے تھے انہوں نے خود اس بات کو کہا انہوں نے کہا کہ اب ہمارے یہاں ایسے پیدا ہو گئے ہیں جنہیں عقیدے کی پتہ ہی نہیں ہے کہ اشری چیز کیا ہوتا ہے اور وہ بھی اشریوں کو کافر کہتے ہیں اس مبالغے سے کام مت لیکن اب حال صورتحال ایسی اسی لیے وہ اس عقیدے کو نظریے کو پھیلاتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اب کوئی کہتا ہے کہتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہتے ہیں لیکن اللہ عرش پہ ہے کہتے ہیں اللہ کے لیے ہاتھ ہے اللہ کے لیے انگلیاں ہیں معذ اللہ اور ان سے جو بات کرو وہ عقیدے پر سب سے پہلے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے جب انہیں کہو کہ عقیدت میں عشری ہوں یا ہنفی ہوں تو وہ یا یا ماتریدی ہوں نہیں مانتے اور اسی ظلم کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جتنے مدارس کو چندہ آتا ہے سعودیہ سے یا جتنے مدارس کے محتمین کا تعلق ہے سعودیہ سے وہاں کے علماء سے وہاں کے پیسے سے یا وہ کھل کے ان کے خلاف بول نہیں سکتے وہ کبھی بھی ان کے عقیدے کی تردید نہیں کرتے بھول کے بھی ان کے عقیدے کی تردید نہیں کرتے حالانکہ بیچ میں سے جانتے ہیں کہ عقیدہ ان کا غلط ہو رہا ہے وہ اللہ کے لیے جسم کے قائل ہو رہے ہیں اس کے خلاف کوئی نہیں بولتا وجہ اس کی ہے کہ پھر چندہ بند ہو جائے گا پھر سعودیہ والوں کو اطلاع ملی کہ یہ آدمی ماتریدی ہے یا اشری ہے تو ہے اس کو ویزا ہی نہ ملے اسی لیے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جو اہل سنت والجماعت کا مسلک رہا اس مسلک کے خلاف اب وہاں بات ہوتی ہے تو نہیں بولتے دو چیزوں کا آپ خود تجزیہ کیجیے گا کبھی ایک اس کے خلاف نہیں بولتے سعودی علماء وہ عقیدے میں جو مرضی کہیں اللہ حج پہ ہے اللہ اللہ تعالیٰ کے بھی کوئی جسم ہے استغفر اللہ اس قسم کی باتیں کرے کوئی اس کی تردید ہمارے میں سے نہیں کرتا کیونکہ اپنے مفادات عزیز اور دوسری چیز یہ ابھی دیکھ رہی صوفی محمد صاحب کی تحریک اور یہ اور وہ جو کچھ اس نے کہا ہے نا جو کچھ اس نے غلط باتیں کہی ہیں دین کی جو اس نے تعبیر دی ہے گمراہی کی اس پہ ہمارے دیوند کے حلقے سے اتنا شدید تاثر نہیں ابھرا جتنا ابھرنا چاہیے تھا اتنی شدید اس کی تردید نہیں ہوئی کسی نے نہیں کہا کہ بھئی اگر جمہوریت کفر ہے تو تمہارے سارے قابل اس کفر میں مبتلا رہے ہیں حضرت مدنی رحمت اللہ کے سینتیس کے الیکشن کو کون نہیں جانتا حضرت مسلم لیگ کی حمایت کی حضرت نور اللہ کی سیاست میں کون نہیں جانتا کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی کیا نظریات تھے اس سے پہلے جو جمہوریت تھی اس کے علاوہ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہاں تھے پھر جمعیت اللہ بنی ہے پاکستان میں یہ سارے اکابر تھے جمہوریت جو ہے وہ اگر کفر ہے تو یہ سارے اکابر اس کفر میں شرکت کرتے رہے کسی کو پتا نہیں چلا کیوں تردید نہیں ہوتی اس لیے تردید نہیں ہوتی کہ جو جہادی تنظیمیں ہیں نا ان تنظیموں کے اثرات سب مدارس میں ہیں <clears throat> اور موسم صاحب کے ساتھ تعلقات ہیں علماء کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کے خلاف بولیں کل یہی جہادی طالبان کی غالب آ گئے تو ہمیں بھی دھر لیں گے مار دیں گے تو اس لیے نہ اس کے خلاف بولتے ہیں اس مقصد سے اور نہ ان کے خلاف بولتے ہیں کوئی نہیں بول سکتا وجہ یہی ہے کہ پیسہ چندہ شخصیات کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ہے یہ چیزیں تو یہ سعودیوں نے اب یہ اس تجدید تحریک کو پھر شروع کر رکھا ہے اور اس کا سب سے زیادہ نشانہ ہمارے ہاں جو علماء بن رہے ہیں وہ اہل حدیث حدیثر اس لیے ان کے ہاں چلے جاؤ وہ عقیدے کی بحث چھیڑیں گے وہ پوچھیں گے تمہارا کیا عقیدہ ہے اللہ کے متعلق اللہ عرش پہ ہے اچھا اللہ ہر جگہ ہے معاذ اللہ تغفر اللہ اللہ تعالیٰ تم جانتے ہو ہر جگہ ہے تو کیا اللہ واش روم میں بھی یہ جو پین ہے میں اسے یوں بند کر رہا ہوں تو یہ پین جو اندر خلا ہے کیا خدا اس میں بھی ہے یہ اس قسم کی چیزیں یہ سعودیہ کا تیل اور پیسہ وہ پوری دنیا میں اس چیز کو پروموٹ کر رہا ہے کہ تم اس نظریے کو اس فکر کو پھیلاؤ اور اس کے مقابلے میں چونکہ ماتریدی اور عشاعرہ عشری حضرات کم ہیں اور پیسے والے بھی نہیں ہیں اسباب بھی نہیں ہیں اس لیے ان کی کوئی سنتا نہیں ان ہمبلیوں کو عقیدے میں اتنی گمراہی ہوئی اتنی گمراہی ہوئی کہ دیکھو ان پہ وہ وقت گزرا ہے جب ابن جوزی رحمت اللہ علیہ ہمبلی تھے بڑے سخت ہمبلی تھے پکے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے و تشبیح اور ابن جوزی رحمت اللہ کے انتقال ہوا ہے پانچ سو ستانوے ہجری میں تو چھٹی صدی گویا پوری ہو گئی سب ان کے شاگرد پورے عالم اسلام میں اور ابن جوزی اللہ تعالی نے عجیب علم دیا تھا حدیث میں بھی لکھا ہے اس کی دیکھ لو تفسیر دیکھ لو فکا دیکھ لو فتوے دیکھ لو اور جب وہ واس کرتے تھے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے تو ابن جوزی رحمت اللہ کے ہاتھ پہ توبہ کرنے والوں کی تعداد لاکھ سے بھی زیادہ اتنا اثر تھا ان کی زبان میں ابن جوزی رحمت اللہ نے آخر تنگ آ کے ان ہمبلیوں سے کتاب لکھی اور کتاب کیوں لکھی اس کی عبارت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ وہ کیا کہتے ہیں کتاب کہتے ہیں کہ ورائی تو من اصحابنا من تکلم فی الاصول بمالا یسلو ہو اور ہمارے ہمبلیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے جو اصول ہیں ان پر ایسا کلام کیا جو مناسب نہیں ہے وَانْتَذَبَ لِلْتَصْمِیفِ ثَلَاثَةٌ اور ان میں سے تین ایسے تھے جنہوں نے کتابیں بھی لکھی ابو عبداللہ بن حامد ایک ابو عبداللہ حامد تھا القاضی ابو یالا اور دوسرا تھا اس کا دوست قاضی ابو یہ قاضی ابو یالا دو ہیں یہ جو قاضی ابو یالا ہے جس کا رد کر رہے ہیں یہ اور ہے اور مصنف جو حدیث کی بڑی مشہور کتاب ہے وہ شخصیت اور ہے کہتے ہیں دوسرا اس کا دوست ابو یالا تھا اور تیسرا ابن الزاہونی کو تو ان تینوں نے ایسی کتابیں لکھی شانو بحل مذہب جس سے ہمبلی مذہب ہمبلی مسلک کو سخت نقصان پہنچا اور وہ گر گیا آئی تو ہوں قدر نزل مرتبہ اور میں نے دیکھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ایسی چیزیں لکھی ہیں کہ عام عوام کے درجے تک پہنچ گئے اللہ نے اللہ کی صفات کو محسوس چیزوں کی طرح کر دیا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو مثلاً غصہ آیا تو انہوں نے کہا خدا کے چہرہ بھی سرخ ہو جاتا جو چیزیں احساس سے محسوس ہو سکتی ہیں خدا کو بھی اس درجے پر لے آئے یہ تینوں ایسے لوگ نکلے فتما علیہ والسلام جب انہوں نے سنی اس حدیث کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ والسلام کو پیدا کیا اعلیٰ ہی اللہ نے اپنی شکل پر پیدا کیا اپنی صورت پہ وہ لَهُ الن تو انہوں نے اللہ کے لیے بھی ایک شکل بنا لی انہوں نے کہا اللہ کی بھی کوئی شکل ہے بہت اور اللہ کا بھی ایک چہرہ ہے ذاتی جو اللہ کی ذات کے علاوہ ہے اور یہ تینوں کتابیں لکھنے والے نہیں اور انہوں نے کہا خدا کی بھی دو آنکھیں ہیں وہ امن اور اللہ کا منہ بھی ہے وہ اللہ واطن اور جب تم خدا کے لیے منہ کو مانو گے تو تالو کو بھی مانو گے زبان کے اوپر کا حصہ ان کا اللہ کے لیے تالو بھی ہے وہ واطن اور اللہ کی داڑیں بھی ہیں وہ ازوان اور اللہ کے یہاں چہرے پہ روشنیاں بھی ہیں جی حس سبھاتے اور اللہ کے چہرے کی روشنیوں کا نام رکھا وہ یدین کہا اللہ کے دو ہاتھ بھی ہیں وہ اصاب خدا کی انگلیاں بھی ہیں وہ اللہ کی بھی ہے وہ فن فرن و ابہامن اور وہ ابہامن اللہ کے لیے چھوٹی انگلی بھی ہے اور اللہ کا انگوٹھا بھی ہے اور صدرن خدا کا ایک سینا بھی ہے وہ فخر اور اللہ کی ران بھی ہے وہ فاقین اللہ کی پنڈلیاں بھی ہیں بری نے اور اللہ کے دو پاؤں بھی وکالو ماس میں نہ ذکر ایسے ظالم ہیں کہ ہاں، نہیں ہم کہتے اس لیے کہ ہم نے سنا نہیں آگے سن وکالو اور انہوں نے کہا یہ و یا مست وہ یو مست اور اللہ کے لیے بالکل یہ ہو سکتا ہے جو اپنے بندوں کو چھوئے اور بندے اسے چھو لے ٹچ کر لے ماض اللہ وَيُدْنِ الْعَبْدَ مِنْ ذَاتِهِ اور اللہ بندے کو قریب کرتا ہے اپنی ذات سے بالکل قریب اللہ کی اور بندے کی مسافت ناپنے لگے قَالَ بَعْضُهُمْ وَيَتَنَفَّسُ اور کچھ نے کہا کہ خدا سانس بھی لیتا ہے ثم انہم یرغون العوام بقولہم اور پھر انہوں نے اس قسم کا نظریہ لوگوں کو دینا شروع کیا ان گمراہوں نے پھر اس کے بعد آگے ایک جگہ چل کے لکھتے ہیں وقت طبعہم وقت من لوگوں کی اکثریت ایسی ہو گئی ہمارے ملکوں میں جنہوں نے اس کے عقیدے کو مان لیا وہ قد نقطے تو جو ان کے جو جو ان کے قائدین ہیں ان کو اور جو پیچھے چلنے والی عوام ہے میں سب کو کہتا ہوں کلوم میں ان سب سے کہا یا اصحابنا انتم اصحاب نسلم و میرے دوستو تم سب کے سب امت میں نقل اور اتباع کے لیے مشہور ہو یعنی جو حدیث آ گئی صحیح نقل ہو کر پہنچ گئی اسے ماننا اور اس کی پیروی کرنی ہے اپنی رائے کو دخل نہیں دینا امت میں ہمارا وقت گرا اور امام کم اور جس امام کی تم پیروی کرتے ہو احمد ابن حمبلو رحمہ اللہ تعالی امام احمد ابن حنبل احمد اللہ علیہ یقول وہو تحت السیادی کوڑوں کی بارش میں انہوں نے یہ کہا کہ کئی فاقول مالم یقول متضلہ میں کیسے اس عقیدے کا اقرار کروں جو جس عقیدے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سکھا کر گئے تمہارے امام اتنے شدید سے اپنے عقیدے میں اور تب تب فی مذہب ہی تم کچھ تو سوچو بچو اس سے کہ مطلب میں تم بدعات کو پیدا کرو بالی سمین ہو اور یہ ایسی ہیں جن کو امام احمد ابن اللہ نہیں کہا کل تم پھر تم نے یہ کہا فی الحادیث احادیث کے معاملے میں کہ توہمن والا ظاہریہ حدیث میں جو کچھ آ گیا ہے اللہ کے متعلق ان کو مان جاؤ بس حدیث سے مطلب یہ آیا ہے کہ اللہ کا پاؤں ہے تو پاؤں تو ایک عزو ہے نا جسم کا تو تم نے کہا اللہ کے لیے عزو ثابت کرو معاذ اللہ تو یہ جو تمہاری گمراہی ہے کہ جو لفظ آ گیا ہے اس کو انسانوں کے ساتھ تشویح دے کے ماننا علیہ السلام یہ ایسی گمراہی ہے جو عیسائیوں میں آئی تھی جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بیعت کی کہ تقدت النصارا نصارا لعنہم اللہ تعالی اللہ کی لعنت ہو ان عیسائیوں پہ کہ انہوں نے ان کے سامنے جب عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ آیا تو انہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی خدا کی لعنت ہو اس پہ کہ انہوں نے کہا کہ صفت ہی روح اللہ کی جو روح تھی وہ لجت تھی مریم وہ اللہ سے نکل کے مریم میں داخل ہو گئی معاذ اللہ کہ یہ وہ کرتوت ہیں جو تم اب کر رہے ہو اور پھر اس کے بعد آخر پر چل کے لکھتے ہیں ابن جوزی کہ فلاحت قلو فی, فی مذہبی رجل صالح السلفی مالی سمن اسی لیے اب کوئی آدمی حنبلی مسلک کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے فلقت کسی تم حاضل مذہب شعین قبیحن اور تم نے اتنا اس کو گرا دیا ہے ہمبلی مسلک مطلب کو اتنا نقصان پہنچایا ہے جن اللہ یہاں تک لوگ کہتے ہیں جو ہمبلی ہے وہ ضرور اللہ کے لیے جسم کا بھی قائل ہوگا جو ہمبلی ہے وہ مجسم بھی ہوگا تجسیم بھی مانتا ہو تم نے اتنا اس مذہب کو ہو رہا ہے تم مذہب اور پھر دوسری رہی صحیح کثر تم نے پوری کیا جو کرتوت تم کرتے ہو یزید ابن معاویہ یہ جو تم یزید ابن معاویہ کو اچھا کہنے لگے ہو یہ رہی صحیح کثر تم نے اس میں پوری کر دی ہے عالم تم اللہ تمہیں پتہ ہے مذہب اور ہمارے امام امام احمد ابن حمبل رحمت اللہ علیہ نے اپنے مسلک کے مطابق یزید پر لانت کی اجازت دی تو ایک قصر تم نے وہ پوری کر دی اللہ کی ذات و صفات میں اوپر سے تم یزید کو بھی اچھا کہنے لگے ہو وقت کان ابو محمد تمیمی ابو محمد تمیمی جو تمہارے آئمہ میں سے تھے ہمبلی تھے انہوں نے کہا لا یغسل الى یوم اتنا برا دان یہ انہوں نے خدا کے لیے جس مان کے حمبلی مسلک پر لگا دیا ہے کہ یہ قیامت تک نہیں دھویا جا سکتا اتنی گمراہی انہوں نے بدتیوں نے پیدا کر دی یہ کتاب انہوں نے یقیناً وفات سے پہلے ہی لکھی ہوگی تو ساتویں صدی اور اب پندرہویں صدی آ گئی وہ صحیح اس نے کہا کہ تم نے اتنی غلط یہ گمراہی کی باتیں لکھی ہیں کہ تم اپنے مسلک کے مطابق تم دھو نہیں سکتے اس اس چیز کو جو تم نے کیا ہے اتنا دار کر دیا ہے تو اس لیے یہ ایک مسلک ہے پورا اور وہ اللہ کے لیے جسم کے ان چیزوں کے قائل ہیں حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ جو آگے یہاں بات کر رہے ہیں نا ان تین کی یہ جب آ جائیں گی باتیں تو یہ اس پہ منتبک ہو جائیں گی اسی لیے جہاں سے گمراہیوں کے آغاز ہوتے ہیں اس کی بہت سی وجوہ اور ان میں سے ایک علم کا کم ہونا بھی مطلب کو پڑھا نہیں ہوتا اپنے مذہب کو نہیں پڑھا ہوتا اصول نہیں پڑھے ہوتے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی مباحث بہت باریک بہت باریک ہے انسان اللہ کی اگر توفیق نہ ہو تو کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے یہ جو اللہ کے لیے سارا جسم ثابت کر رہے ہیں کہ یہی چیز ہے اس حد تک کے گر گئے کہ اللہ نہ کرے کہ آئندہ اس قول کو دہرانے کی ضرورت پیش آئے ایسے بدبخت ان ہمبلیوں میں پیدا ہو گئے کہ انہوں نے کہا دو چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ مونت ہے یا مذکر ہے یہ آزا کہتے ہیں اور ایک خدا کی داڑھی کہتی ہے معاذ اللہ باقی سارا نہ خدا کے متعلق تم بتاؤں گا کہ کتنا بڑا ہے کتنا چھوڑا ہے کتنا چھوٹا ہے کتنا اس کا قد ہے کتنا اس کا بت ہے کہاں بیٹھ سکتا ہے کہاں نہیں بیٹھ سکتا ہے یہ سارے کفر کے جملے یہ ان لوگوں نے لکھے وجہ اس کی یہ تھی کہ ظاہر میں جو لفظ آ گیا نا کتاب و سنت میں اڑ گئے اس پہ کہ اللہ نے کہا کہ چہرہ تو خدا کا چہرہ ہے معاذ اللہ اور پڑھا نہیں اصول کو کہ کے رام رضی اللہ عنہ اور بعض کیا کہتے تھے اس لیے یہاں پر پہنچ کر وہ لوگ جو اعتدال میں رہے اور ہندوستان میں پہنچ کے جن لوگوں کو مثلا تصوف اللہ کے اچھے بندوں کے ساتھ تعلق ذکر اذکار کے رہے یہ لوگ کبھی بھی اعتدال سے نہیں نکلے کہا صبر کرو حوصلے سے کام لو اتنی کیا مصیبت تمہیں پڑ گئی یہاں دیکھ لیں یہ جو شدت پسندی سوات اور ان علاقوں میں آئی ہے وہاں ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ اگر اس نے سن لیا کہ اس کا عقیدہ یہ ہے اس نے تعمل نہیں کیا گولی مارنے میں اس کا جی ایسے ہو گیا یہ چیز ہو گئی تم تو کافر ہو گئے ماں وہ جو صبر اور تحمل ہوتا تھا اپنے مخالفین کو سننے سننے کا کا ان کے دلائل کو یہ کہنے کا کہ تمہارا ہمارا اختلاف اس موضوع پہ اتنا ہے اور اتنا نہیں ہے یہ چیزیں نہیں رہی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا ہے اس کی تصویر سے احساس کر دیں گے اس کی ایک ایک ایک مثال دیکھو مزاج کو اڑا دیا وہ کام کیے جو سن تینتیس میں عبد العزیز نے موجودہ عبداللہ ان سب کے باپ نے جنت البقیع میں بلڈوزر پھروا دی اور سب قبریں برابر کر کوئی نہیں جانتا عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر کہاں ہے کوئی نہیں جانتا امام مالک رحمت اللہ کی قبر کہاں ہے دس ہزار کے قریب قریب صحابہ رضی اللہ عنہ تابعین تو ان صدیوں میں دفن تھے یہاں اور اس کے بعد جو امت کے صلاح دفن ہوتے آئے ہیں وہ تو الگ ہیں یہ شدت پسندی تھی انہوں نے کہا بالکل برداشت نہیں کرنا یہی چیزیں یہاں بھی ہوئی کہ کسی کسی اللہ کے نیک بندے کی کوئی قبر اگر باقی ہے تو اس قبر کو دھماکے سے اڑا دو ختم کر دو مذہب یہ نہیں ہے دین یہ نہیں ہے اور وجہ یہ کہ پڑھے نہیں تعلیم نہیں کتاب دیکھ لی جو اس میں آیا اس پہ عمل کر گزرو کوئی پوچھے کہ تمہارے سارے مشائق اس بات کے قائل تھے کہ علی اللہ کی قبروں سے کچھ نہ کچھ برکات انوار زائرین کو ملتی ہیں اگر یہ کفر ہے تو تمہارے سارے اکابر بزرگ کی کیا کرتے رہے ڈیڑھ دو سال دو سو سال سے دیوبند کی حضرات کیا کرتے رہے ایک صاحب نے وہ اسی نظریے کہتے اور بہت شرطوں و سے حمایت کرتے رہے کہ بالکل ٹھیک کیا ہے اڑا دیا ہے فلاں کو بھی فلاں کو بھی وہ نام لے لے کے بتاتے رہے کہ یہ فلاں بھی دیتی تھا فلاں بھی دیتی تھا فلاں پیر کا مزار اڑا دیا فلاں پیر کا مزار اڑا دیا تو ہم نے ان سے کہا کہ جو گنگوئی نبر اللہ مرکزو نے لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کی قبروں سے پیر ہوتا ہے تو حضرت کے متعلق کیا خیال ہے انہوں نے کہا اس عقیدے کی کتاب و سنت میں کوئی اصل نہیں ہے میں نے کہا کتاب و سنت میں اصل ہر چیز کی ملتی بھی نہیں کا اجتہاد ہے ہر اجتہاد کی اصل تم کتاب و سنت سے اگر ڈھونڈنے جاؤ گے تو پھر اجماع اور قیاس ان کا تو کوئی کام ہی نہیں رہتا بہت سی چیزیں ہیں جو ہم قیاس سے ثابت کرتے ہیں تو انہوں نے کہا چلو امت ہی کوئی قائل نہیں تھا یہ تو حضرت نبر اللہ متعلق کہنے کہا کہ یہ بدعت تو ان لوگوں نے اختیار کی کہ سبحان اللہ یہ بدتی ہو گئے جو ساری زندگی کتاب و سنت کو پڑھاتے رہے اور بدتیوں کا مقابلہ کرتے رہے تو انہیں ہم نے یہ عبارت بتائی کہ اصل میں تو کتاب اس لیے تھی کہ اس میں آپ کو بتائیں حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کچھ لیکن دیکھو یہ المطالب العالیہ ہے یہ اس لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ ہمارے مدارس میں کتنے بچے اور اساتذہ ہیں جو المطالب العالیہ کو پڑھے ہوئے ہیں المطالب العالیہ من العلم الہی یہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اور راضی کا انتقال ہوا چھ سو چھ ہجری راضی کے بعد بھی لوگ آئے ہیں راضی سے پہلے بھی لوگ آئے تھے اور لوگوں نے امام راضی راضی اللہ پڑھا نے ابن سینا کی شرح کی راضی کا اصل میدان یہ فلسفہ اور علم کلام تھا راضی کی عبارت دیکھو ایک جگہ کیا لکھتے اسی لیے یہ جتنے بھی فلاسفہ اور متکلمین ہیں امینی تک اور موجودہ جو وہ ہیں ایران میں خامنائی یہ سب ان لوگوں کے حوالے دیتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں ہمارے یہاں مدارس میں یہ جو نئے چل پڑی نا کہ منطق اور فلسفہ زیادہ نہیں پڑھنا زیادہ نہیں پڑھنا اس نے سب سے بڑا نقصان ہمیں یہ دیا ہے کہ آپ اس بات کو اچھی طرح سوچیے گا ہمارے پہ نہ اعتبار کرو لیکن اپنے طور پہ سوچنا کہ جن لوگوں نے منطق اور فلسفے کو نہیں پڑھا وہ اللہ تعالی کی صفات کی بحث اور علم کلام کی مباحث کو نہیں سمجھتے یہ پٹھان جو اتنا پڑھتے ہیں نا فلسفے کی انتہائی کتابیں اگر وہ نہ پڑھی ہوئی ہوں تو امام راضی کو کون سمجھ سکتا ہے انہوں نے تقدیس الکلام لکھی امام راضی نے اللہ کی صفات پہ ابن تیمیہ رحمت اللہ کا رد لکھا تقدیس الکلام صحیح نہیں ہے یہ ساری کتابیں ابن تیمیہ کی راضی کی فارابی کی بولی سینا کی ہو ہی نہیں سکتا سمجھ میں کسی کی آئے جب تک کہ فلسفہ اور منطق اعلیٰ درجے کا نہ پڑھا ہوا ہو اور ہمارے یہاں آپ شاید فلم سے بھی کم پڑھانے لگے یہی بات ہو گئی نا دیکھو راضی کیا لکھتے ہیں امام راضی رحمت اللہ کہتے ہیں فنقول ان الانسان اذا الى قبر انسان ہم یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی کسی آدمی کی قبر پر جاتا ہے النفس آدمی وہ ہونا چاہیے جس کا نفس اندر سے مضبوط ہو یعنی اس کے اندر روحانیت ہو کبر غرور غیبت حسد ان چیزوں سے اپنے سینے کو پاک کر چکا ہو کامل جوہر ایسا چمکدار ہیرے کی طرح آدمی ہو شدید تاثیر اور شدید اثر کو لینے والا اور سب کو پھینکنے والا ہو اثر کو قبول بھی کرتا ہو اور اثر کو لوگوں میں پھیلا بھی سکتا ہو وہ ہونا کا اور وہ کسی قبر پر ایک لمحے کو جب رکتا ہے تو جو قبر کی جو مٹی ہے نا اس کے ساتھ اس کے نفس کا اثر قائم ہو جاتا ہے وہ سمجھتا ہے یہ میرے شیخ کی قبر ہے وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے کسی اچھے آدمی کی قبر ہے تو اندر سے نفس میں جو عقیدت اور احترام اٹھتا ہے دل میں وہ اس قبر کی مٹی کے ساتھ تعلق پیدا کرتا ہے اصل نفس ظاہر تعلق کا تربا تو یہ جو اس مزاج پر گیا تھا قبر پر گیا تھا اسے اس مرکز اس قبر کی مٹی کے ساتھ تعلق پیدا ہو جاتا ہے وقت ہونے پر لنفس ذالک المیتی تعلق بتل کا اور یہ بات جانی ہوئی ہے کہ میت جو اندر دفن ہے قبر میں اسے اس مٹی کے ساتھ یقیناً تعلق ہے المیت تو پھر یہ جو آدمی گیا تھا قبر پہ اور وہ جو بزرگ اس میں دفن ہے ان دونوں کے درمیان قبر کی مٹی مشترک ہو جاتی ان دونوں کے درمیان جو واسطہ بنتا ہے وہ مٹی بن جاتی ہے پھر کہتے ہیں بستروں میں اجتماعی ہمار عناصر کستر با اور اس مٹی پر چکی یہ دونوں جمع ہو گئے ہیں پسارت ہاتان نقصان شبی ہتان بمر آتین تفیل تو دیکھو یہ اس طرح ہو گیا کہ ایک آئینے کو دوسرے آئینے کے بالمقابل رکھ دو بالکل لباس منہما الاخرا تو ادھر کے آئینے کا عکس ادھر پڑے گا ادھر کے آئینے کا عکس ادھر پڑے گا اور کلو ماں حصل فی نفس هذا الظاہر المعارف البرہانیہ تو وہ جو آدمی قبر والا ہے اگر اس کا نفس صاف تھا اگر وہ آدمی واقعی اولیاء اللہ میں سے تھا تو اس کے علوم اور معارف اور آخرت کے احوال اور اللہ کا قرب جو ہے اس کا اثر زندہ آدمی پہ آتا ہے اللہ کے ساتھ تعلق اللہ کے لیے و خوشو وزر ذاب قضا اللہ اللہ کی تقدیر پر سر کو جھکا دینا یہ سب چیزیں جو اس قبر والے کو حاصل ہیں نا آپ یقینی طور پہ موت جو تاری ہو گئی تو یقیناً اسے اللہ کی تقدیر ان سب چیزوں پہ ایمان حاصل ہو گیا وہ اس کے آئینے میں آتی ہیں اور اس کو وہ فیض پہنچتا ہے اور وہ فیض اس پر تقدیر میں اللہ کے ایمان پہ اور ان چیزوں میں اضافہ کرتا ہے یا ناقص و نوراروز الانسان المیت اور وہ جو میت ہے اس کی روح کے انوار اس کو نصیب ہوتے ہیں

وہ ادھر بھی کچھ نہ کچھ اپنا اثر ڈالتے ہیں اور بحاظت طریق اور یہ ہے وہ طریقہ تو سیر کا زیارہ تو سب حصول جس کے ذریعے سے مردہ آدمی میت جو ہوتا ہے اس کے دل سے اور اس کے فیوزات سے بہت بڑا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور جو جاتا ہے آدمی اگر اسے یہ چیزیں پتا ہوں تو وہ اس کے دل سے جو کچھ حاصل کرتا ہے وہ بہت بڑا باغ ہے روح المزور اور جو دیکھنے والے کی روح کو خوش کر دیتا ہے جو کیا شرعیت یہ ہے اصل میں حکمت اسی لیے شریعت نے کہا کہ تم مردوں کی قبروں پہ جایا کرو بلا یا صرف یا اخرا اور کوئی بعید نہیں ہے کہ کسی آدمی کو اگر یہ چیز آتی ہو اور اسے حاصل ہو قبر سے فیض کا حاصل ہونا تو کتنے یہ سرار اس پہ چلے ادب و عغمت ذمہ ہو جو کچھ ہم نے ابھی تمہیں بتایا نا اس سے بھی بلند تر باتیں ہیں اور اس سے بھی زیادہ باریک باتیں ہیں اس سے بھی زیادہ علوم ہیں جو زندہ انسان کو قبر والے سے مل جاتے ہیں یہ جی، امام رازی رحمت اللہ علیہ الحمت العالیہ میں یہ اس کا ساتواں حصہ ہے اور اس ساتویں حصے کے جو سابے کے ایک سو باسٹھ نمبر صفحے پہ انہوں نے لکھا ہے یہ چیز ہے اب جو کہتے ہیں نا کہ صوفی کیا کرتے ہیں مزاروں پہ جا کے بیٹھ گئے حضرت حج پہ جا رہے تھے پہلے اپنے شیخ کی قبر پہ چلے گئے حضرت سفر سے آئے تھے پہلے اپنے شیخ کی قبر پہ چلے گئے انہوں نے اس فلسفے کو ان چیزوں کو پڑھا ہو تو پتا ہونا کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا اب اس نے بس ایک چیز دیکھ لی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی رضی اللہ عنہ سے کہ علی ساری قبروں کو برابر کر دو تو انہوں نے کیا قبروں پہ پتہ ہی نہ چلے کون سی قبر ہے ارے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرمایا تھا کہ پرستش باقاعدہ شروع ہو گئی تھی خدا کے ساتھ شرک شروع ہو گیا تھا اس کو روکا تھا اس کے لیے یہ تھوڑا ہی تھا کہ قبروں کے سرے سے نشان ہی نہ رہے اگر نشان ہی نہیں رکھنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیوں انہوں نے اپنے بھائی عثمان ابن مزون رضی اللہ عنہ کی دفن کیا اور چلے اور آپ نے فرمایا یہ پتھر میرے بھائی کی قبر پہ لگا دو مجھے یاد رہے کہ بھائی کی قبر یہ دونوں نے ایک ہی خاتون کا دودھ پیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہ پتھر لگانے کا حکم دیا تو کوئی وجہ تو تھی یہ ہے ریتدار سے ہٹ جانا اور علم کا نہ ہونا اس وجہ سے یہ شدت پیدا ہوتی ہے اسی لیے ان ہمبلیوں میں شدت پیدا ہوئی اور کفر تک معاذ اللہ وہ پہنچ گئے اس کی بحث انشاءاللہ کافی طویل ہے آئندہ کریں